اسماعیل بن جعفر نے ہمیں ربیہ بن ابی عبد الرحمن سے حدیث بیان کی انہوں نے منباعث کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام یزید سے اور انہوں نے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی گری پڑی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ایک سال اس کا اعلان کرو پھر اس کے بندھن اور تھیلی وغیرہ کی شناخت رکھو پھر اس سے خرچ کرو اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو اس نے کہا اے اللہ کے رسول گمشدہ بکری آپ نے فرمایا اسے پکڑ لو وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول گمشدہ اونٹ کہا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے حتیٰ کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے یا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا پھر فرمایا تمہارا اس سے کیا تعلق اس وقت تک کہ اس کا مالک اسے پالے اس کا موزہ اور اس کی مشق اس کے ساتھ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ننانوے